سبق نمبر ستائیس حمل کی میراث اللہ تعالی ہم سب کو صدقات جاریہ کی توفیق ادا فرمائیں اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کا کوئی وارث ابھی حمل کی صورت میں ہو تو اس کے حصے کا کیا بنے گا مثلا کسی کا انتقال ہوا اور اس کی بیوی حمل سے ہے یہ حمل یا تو بیٹا ہوگا یا بیٹی اور بیٹا بیٹی کو میراث ضرور ملتی ہے تو ایسی حالت میں بہتر تو یہی ہے کہ بچہ پیدا ہونے تک میراث کی تقسیم روک دی جائے کیونکہ معلوم نہیں کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی بیٹا ہو تو وہ بہت سے ضوی الفروض کو میراث سے محروم کر دیتا ہے اس لیے تقسیم کو ملتوی رکھا جائے لیکن اگر وہ رسا انتظار نہ کریں اور فوری تقسیم کرنا چاہیں تو اس حمل کو بیٹا قرار دے کر میراث تقسیم کر دی جائے اور اس حمل کے لیے بیٹے کا حصہ نکال کر محفوظ رکھ لیا جائے پھر اگر بیٹا ہی پیدا ہوا تو پہلی تقسیم درست قرار دے دی جائے گی لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے بیٹی والا حصہ دے دیا جائے گا اور پہلی تقسیم میں اس کو بیٹا قرار دینے کی وجہ سے جو رشتہ دار محروم ہوئے تھے یا جن کو کم حصہ ملا تھا ان کا حق ان کو دے دیا جائے گا اور اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو اسے میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا میراث کا ضروری علم آپ نے پڑھ لیا آپ اتنے علم سے بھی کافی کام چلا سکتے ہیں ان اسباق کو پکا کریں ان کی بار بار مشق کریں آپ نے جو کچھ پڑھ اور سیکھ لیا ہے اس کی مدد سے آپ عمومی طور پر پیش آنے والے نوے فیصد مسائل خود حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ